معاف کرے کہ کفر و اسلام کی جنگ چھڑ جائے مثلاً ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب تم عمرہ کر لیتے ہو یا حج کر لیتے ہو اور دعا کرو اللہ سب کو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ حضور کی سنت کے مطابق حج نصیب کرے جو آ رہے ہیں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دعا کرو اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے اب جب تم حج کر لیتے ہو یا عمرہ کر لیتے ہو سب اما کے نزدیک اب تر یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھرواؤ ٹھیک ہے بات اس میں کوئی جھگڑا نہیں اب دوسرا مسئلہ کیا ہے بال کٹانے کا تو اس میں امام شافی رحمت اللہ علیہ وہ بھی امام ہے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے اور سمجھ لو مسئلہ اگر کوئی مسئلہ کے حنفی پہ ہے اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ باقی آئمہ کی بے ادبی کرے سب دین برحق ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے بات سمجھے صرف امام شافی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دو تین بال جو ہیں وہ کاٹ لیں اس طرح تین بالوں پہ پھیر دیں کینچی سے کاٹ لیں ہاتھ سے توڑ ڈالیں یا ماچس کی دیا سلائی جلا کے جلا ڈالیں تین بال بھی کٹ جائیں تو احرام سے نکل جائے گا اس میں کوئی دم نہیں ہوگا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کینچیاں لے کے دو بال ادھر کاٹ لیے دو بال ادھر کاٹ لیے کیوں ایک تو جلدی جان چھوٹ گئی محنت بھی نہ کرنی پڑی اچھا فیشن میں بھی فرق نہ آیا بال بھی بچ گئے تو دراصل یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے اچھا وجہ کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں دو لفظ آئے ہیں اللہ کے قرآن میں دو لفظ آئے ہیں محل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سروں پہ اس طرح پھروانے والے اور دوسرا لفظ ہے کہ بال کٹانے والے اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حج والے دن جب مینا میں کنکریاں مار لی گئی قربانی ہو گئی لوگ بال منڈوا رہے ہیں کٹوا رہے ہیں اور میرا محبوب دعا فرما رہے کہ اللہ مغفر للمحلقین کہ یا اللہ آج جو تیرے بندے سر پہ اس طرح پھروا رہے ہیں ان کی مغفرت فرما دے ان کے گناہ معاف کر دے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے تو دعا کی ہے لیکن کچھ بندے بال کٹوا بھی رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں حضور نے دوبارہ دعا کیا اغفر للمحلقین اللہ اس طرح پھروانے والوں کی مغفرت فرما صحابہ نے کہا حضور بال کٹانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں حضور نے پھر تیسری بار دعا کی اللہ پھر للمحلقین اللہ اس طرح فرمانے والوں کی مغفرت فرما صحابہ نے کہا حضور مکسرین جو بال کٹوا رہے ہیں حضور نے چوتھے دفعہ دعا کی کہ اللہ مغفر للمکسرین کہ اللہ جو بال کٹوا رہے ہیں ان کی بھی مغفرت بھرما دے تو اب صحابہ نے نے محدثین کیا سمجھا کہ تین دفعہ محمد مدنی کی دعا ان کے لیے ہے جو اس طرح پھروا رہے ہیں لہذا اس طرح پھروانا تو سب کے نزدیک افضل ہے کہ بندہ گردن جھکا دیتا ہے اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے اصل مقصد ہوتا ہے کہ میرا مولا آخری چیز تو میرا سر ہے میں نے تیری دربار میں وہ بھی پیش کر دیا ہے ورنہ خدا کو بالوں کی کیا ضرورت ہے نہ ایمان سے کہو بالوں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ اکبر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ خدا ہماری نیاز مندی کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے کپڑے بھی اتارے احرام بھی باندھا گھر بھی چھوڑا اور آخر میں آ کے گردن جھکا کے اپنا سر بھی مڈوا دیا یہ اشارہ ہے کہ مولا تیرا حکم بال کٹانے کا ہے اگر تو حکم دیتا کہ گردن کٹا دو وہ بھی حاضر ہے اللہ اکبر ایک مجذوب تھے کنیا شریف کے ہمارے حضرت کے جگہ کے وہ آپ میاں والی سرگودے کے لوگ تھے تو مجذوب آدمی تھا فقیر آدمی تھا پرانے دور کی بات ہے حضرت سناتے ہیں کنیا شریف والے کے وہ حج پہ آئے وہ حج پہ آئے اس زمانے میں گاڑیاں موٹریں بسیں شسیں تو ہوتی نہیں تھی کوئی اونٹ مل گیا کوئی گدا مل گیا کوئی خچر مل گیا کوئی پیدل چلا گیا حج ہو گیا تو وہ مجدوب بھی گیا بیچارہ تو اس کو بھی کوئی گدا شدا کرائے کا مل گیا حج وغیرہ کر کے فارغ ہو کے اور جناب سب حکام پورے کر کے کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر مڈا کے فارغ ہو کے جب طواف زیارت کے لیے آیا طواف زیارت کر کے ملتظم پہ موقع ملا ملتظم پہ کھڑا ہو کے اپنی پنجابی میں اس گودے میں یہاں والی والی جو پنجابی ہے نا جی اس زبان میں کہنے لگا کہ اللہ میاں سارے علاقے میں بڑے تو بڑا گناہ ہو جائے کھوتے تے چڑھا چھڑ دینے تے سر مڈا چھڑ دینے تو کھوتے بھی چڑھا دیتا ہی سر بھی مڈا دیتا ہی اور معاف بھی تو کر دے یہ تو ایک معافی کا انداز ہے بس ورنہ اللہ میاں کو ہمارے بالوں کی ضرورت ہے اللہ میاں کو بکریوں کی ضرورت ہے کہ بکری ذبح نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا سارا سال جو تم ذبح نہیں کرتے ہو لوگ بھوکے مر جاتے ہیں صرف تمہارے اسی بکری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یہ تو بس اس کو جس محبوب کی ادا پسند آ گئی ہے اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں کو طالبوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں مولا شان ہے خلیل کی ادا پسند آ گئی ہے تو نے مکہ بسا دیا ہے اور حبیب کی ادا پسند آ گئی ہے تو مدینے کو منورہ بنا دیا ہے اب سمجھو مسئلہ کہ سارے مڈانے میں تو کسی امام کسی محدث کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ سر مڈانا افضل ہے ختم ہو گئی بات دوسری بات ہے بال کٹانا تو امام شافی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے تین بال کٹائے چار کٹائے کٹانے والوں میں تو آ گیا نا بھائی مقصرین میں تو آ گیا نا یہ تو ہم نہیں کہیں گے نا جی بال نہیں کٹوائے یہ تو کہیں گے تھوڑے کٹوائے یہ تو ہم کہیں گے دیکھو جی فلانے آدمی نے یار بال بڑے تھوڑے کٹوائے ہیں لیکن یہ تو کہیں گے نا کٹوائے یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں کٹوائے تو جب کٹوائے تو وہ کسرین میں آ گیا اس لیے اگر تھوڑے بال بھی کٹ جائے تو گزارا ہو جائے گا لیکن باقی امام فرماتے دے رہا ہم یہ دیکھیں گے کہ جس محبوب پہ قرآن اترا ہے اس نے کیا کیا کس پہ اترا ہے محمد رسول اللہ اللہ کہہ دو صلی علیہ وسلم تو ہم قرآن کو خود تو نہیں سمجھ سکتے سب سے پہلے کون سمجھائیں گے تو حضور نے اس طرح پھروایا اور جہاں جہاں بال کٹوانے کا ثبوت ملتا ہے تو سارے سر کے بال کٹوائے گئے اس لیے باقی اہم فرماتے ہیں کہ کم از کم تمہارا ایک بٹا چار حصہ بالوں کا کٹنا چاہیے یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف یا جھگڑا یا لڑائی کی کیا بات ہے امام شاپی کے نزدیک بھی اس طرح پھروانا افضل یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا یاد رکھو ایک آدمی زور سے آمین کہتا ہے ایک نے ایسا کہہ دیا ایک اختلاف نہیں ہے اصل اختلاف وہ ہے جو منکر خدا ہے جو مشرق ہے ہے اصل اختلاف وہ جو منکر سنت محمد مصطفیٰ ہے اصل اختلاف ان سے ہے کہ ایک طرف قرآن ہے وہ منکر قرآن ہے ایک طرف محمد مدنی کا فرمان ہے اور منکر حدیث ہے یہ تو فروئی مسائل ہیں ان کے جھگڑوں میں آپ نہ پڑا کریں یہ تو علمی اختلاف ہے اور اصل بات یہ بھی یاد رکھ لینا میری کہ میرے مالک کو اپنے حبیب کی اپنے محبوب کی اتنی ادا پسند ہے کہ حضور نے جو جو زندگی میں عمل کیا ہے اللہ نے فرمایا محمد مدنی میں تیری امت میں ایک جماعت پیدا کر دوں گا تیرے ہر عمل کو قیامت تک زندہ رکھوں گا اب دیکھو لاکھوں لوگ عمرہ کر رہے ہیں کوئی سر پہ اسرا پھروا رہا ہے کوئی بال کٹوا رہے اسرے والے بھی موجود بال کٹوانے والے بھی موجود یہ جھگڑے نہیں ہوتے تو اس لیے سمجھیے کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن اور قرآن کو پڑھانے والا کون ہے میرا اللہ ہے اور اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جب قرآن آئے تو زبان حرکت بھی نہ دیں خاموش رہیں ہم پڑھا دیں گے ہم پھر قرآن بھی خود سمجھا دیں گے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک چیز کیا ہے یاد رکھ لو کیا ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز کیا ہے سنتیں رسول اللہ بس جھگڑے سارے مٹ جاتے ہیں ہر مسئلے میں یہ دو چیزیں اپنی دعوت کا آغاز کیا اللہ کی توحید کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے فارون کی چوٹی سے نور خدا چمکا صفا پہ کھڑے ہوئے تو وہ دعوت جو دی تو سب سے بڑی چیز آپ کے پاس کیا تھی اللہ کا قرآن اور پھر قرآن کو سمجھایا کس نے میرے اللہ نے سما انہ بیانا کہ قرآن کا پڑھانا بھی اور قرآن کا سمجھانا بھی یہ کس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ اچھا صرف پڑھانا اور سمجھانا بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرا محبوب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تیری امت پہ نہیں ہے بندوں پہ نہیں ہے بلکہ اس کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں اتنے میں آپ ضرور شریف پڑھ لیا کریں جنہوں نے درو شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے درو شریف پڑھا ہے نا جلدی جلدی بیٹھ جائیں اب سمجھو مسئلہ کہ میرے محبوب نے آ کے جو دعوت دی امت کو اب ٹھنڈے دل سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو حضور کے آنے سے پہلے مکے میں شرک تھا یا توحید تھی ہاں جی وقوف ہے کہ پتھر سامنے رکھ لے اور کیا یہ خدا ہے کوئی ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا عجیب واقعہ حدیث مبارک میں ایک صحابی مسلمان ہو گئے چند صحابہ کٹھے بیٹھے تھے ان نے کہا کہ ہمیں کوئی اپنا پہلے دور کا واقعہ تو سنا نے کہا بھائی میں کیا سنا ہوں میرا جو خدا تھا نا مجھے اس خدا نے بڑا فائدہ پہنچایا تم تو کہتے ہو کہ پتھر کے خدا فائدہ نہیں دیتے لیکن مجھے بڑا فائدہ پہنچایا صحابی حیران ہو گئے کہ پتھر کا خدا کیسے فائدہ پہنچائے انہوں نے کہا کیسے فائدہ پہنچا بات یہ ہے کہ میں سفر میں بھی حضر میں بھی اپنا خدا جو ہے اپنے ساتھ رکھتا تھا اپنا وہ جو بت بنا ہوا تھا اس کو ساتھ رکھتا تھا بیگ میں جہاں رات گزاری کمرے میں سفر میں سہارا میں اپنے بت کو سامنے رکھا اور عبادت شروع کر لی دیکھو کیسا خدا ہے جس کو بندہ اٹھا کے پھرتا ہے نہ ایمان سے کہو ایسا بھی خدا ہو سکتا ہے جو بندے کے بیگ میں آ جائے اور جس کو بندے خود اٹھا لیں ایسا خدا ہوتا ہے تمہارے پاس تو نہیں ہوتا تو پھر یہ تاجریہ اٹھا کے جو بچے مانگتے ہو یہ کیا ہے نا تم کیا کرتے ہو ہندو اگر وہ اٹھاتا ہے تو تم بھی تو کچھ اٹھاتے ہو نا کوئی عقل کرو سوچو غور کرو کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ جنگل میں تھا شہرا میں تھا اور میں نے اپنے بدھ کو نکال کے رکھ دیا اور میں چلا گیا اپنے غذا حاجت کے لیے اپنے بول و براز کے لیے جب کافی دور میں نکل گیا واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سال وہ ابول راس ہی کہ وہ میرا بت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور ایک لومڑی اس کے سر پہ کھڑی پیشاب کر رہی ہے تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا اچھی عجیب بات یہ اچھا خدا ہے جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کرتی اٹھایا میں پہنکان کا یہ خدا نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ اچھا خدا ہے بھائی یہ اچھا بھگوان ہے کہ خود بنایا ہے کبھی لومڑی سر پہ کھڑی ہے کبھی بلی سر پہ کھڑی ہے کبھی بنانے والے کا ہتھوڑا زیادہ لگ جائے تو ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے کبھی ناک ٹوٹ جاتا ہے یہ اچھا خدا ہے انہوں نے کہا تو مجھے تو خدا نے فائدہ دیا نا اسی وقت میں نے پھینک دیا میں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا اب میں مسلمان ہو جاؤں تو اس لیے سمجھے کہ سارے مکے میں سارے کعبے میں بت بھرے ہوئے ہیں اور یاد رکھو مکے والے پاگل نہیں تھے وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے وہ ان کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے تھے بلکہ جانتے تھے اللہ کو رب جانتے تھے خالق جانتے تھے اگر خدا کو نہ مانتے ایمان سے پھر کعبے بنانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کا کعبہ مشرقوں نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا طواف کرتے تھے صفا مروا دوڑتے تھے وہ تو صرف یہ دماغ میں عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ یہ جو حبل ہے لات ہے علزا ہے منات ہے یا بدن سوان نسرا یہ جتنے ہیں دراصل یہ بہت اللہ والے تھے اللہ کے محبوب تھے اور کچھ جو ہے وہ فرشتوں کی شکلیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ بروج و سیارات کی شکلیں ہیں ہم جب ان کے آگے جھکتے ہیں تو ان کی اصل شکل والا جو بزرگ ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کو ہماری سفارش کر دیتا ہے اصل مسئلہ جو ان کے دماغ میں تھا وہ یہ تھا بات کو سمجھو ورنہ اگر پتھر کی پوجا کرتے تو پکے میں تو پہاڑ کھڑے ہیں پہاڑوں کو پوجتے دیکھو نا اگر تم ہندوستانی مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہندو سونے کی یا پیتل کی پوجا کرے تو پیتل کا ڈھیر رکھ لے پھر یہ مورتی بنانے کی کیا ضرورت ہے کوئی دیوی ہے کوئی دیوتا ہے کوئی مذکر ہے کوئی مونس ہے کسی کے چار بازو ہیں کسی کے آٹھ بازو ہیں کسی کے دو سر ہیں کوئی خوبصورت ہے کوئی ڈراؤنے والا ہے کوئی کہر کی دیوی ہے کوئی مہر کی دیوی ہے کوئی عذاب والی دیوی ہے کوئی کسی کی شکل ہے یہ وجہ وجہ کیا ہے ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ خدا ہے یا یہ بھگوان ہے بلکہ انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کی شکل بنائی ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ جیسے تم پیر کا فوٹو جیب میں رکھتے ہو کہ اس کی زیارت کر کے صبح کو میں پھر جناب دعا مانگوں گا اور پیر راضی ہوگا جب پیر راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا یہی ان کا عقیدہ تھا کہ جب ہم ایک عبادت کریں گے گے تو وہ بزرگ راضی ہوں اور جب وہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا اصل بات یہ تھی اچھا وقت ختم کیا کریں بھائی اب ابھی انشاءاللہ دعا کریں تھوڑے دن کے بعد پھر ایسا کریں گے کہ سوال جواب عشاء کے بعد کیونکہ ابھی آدھی تقریر لاتا سوال جواب نہ بات ادھر جاتی ہے نہ ادھر جاتی ہے کیا کریں آدمی ہاں مسئلہ مطلب سمجھیں جی کہتے ہیں کہ جو لوگ بینک میں قربانی کرائیں گے یاد رکھو قربانی خود کرو یا بینک کرے یا بندہ کرے جس کو تم نے پیسے دے دیے وکیل بنا دیا اس نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی قربانی ٹھیک ہو گئی سمجھ آ گیا مسئلہ لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی خود کرے اگر خود نہ کر سکے تو بینک کو دے دے یا کسی اپنے بندے کو دے دے تو قربانی ہو جائے گی لیکن حناف کے نزدیک ایک مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ان کے نزدیک ترتیب ضروری ہے کہ پہلے کنکری مارے پھر قربانی کریں پھر سر مڈائے پھر احرام کھولیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کسی سے کرو لیکن ٹائم لے کے اپنی ترتیب کو نہ بدلنے دو اور اما کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے قربانی پہلے ہو جائے کنکری بعد میں لگ جائے وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے سمجھ آ گئی ہے بات بہرحال اگر اللہ ہمت دے تو میرے محبوب نے بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے اگر اللہ ہمت دے جو کمزور ہیں ضعیف ہیں وہ وکیل بنا دے بینک کو بنائے کسی بندے کو بنائے اگر طواف زیارت کے بعد جو صفا مروا دوڑنی ہے وہ ہم آٹھ تاریخ کو یا سات کو احرام باندھ کے پہلے طواف صفا کر رہے ہو جائے گا لیکن افضل وہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد صفا مروا دوڑے سمجھ آ گئی بات اچھا اب ایک مسئلہ یاد رکھو جن لوگوں نے حج کے بعد چند دن مکے میں رہنا ہے ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ طواف زیارت کر کے مینا چلے جائیں جب دو چار پانچ دن گزر جائے رش بھی ختم ہو جائے گا نفل طواف کر کے سفا مروا دوڑ لیں سفا مروا جتنی دیر ہو جائے کوئی جرمانہ نہیں ہوتا حیدر جی کے بعد لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہ غلط ہے جھوٹ ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ادعوہم لے اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارو قیامت میں بھی سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم چونکہ ان کا باپ نہیں ہے تو ان کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کا انتقال ہو گیا ہے میں اپنی والدہ کے حج بدل کے لیے اپنی بہن کو لایا ہوں یعنی وہ اپنی ماں کا حج کریں گی ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر حج تمتو ہے ہیں تو بکری کرنی ہوگی اور چونکہ حج ان کی ماں کی طرف سے ہے تو سارے احکام قربانی تمام ہر چیز میں نیت اپنی ماں کی کرے گی والدہ حیات ہیں والد کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے آپ حج کریں عمرہ کریں تو جو چاہے کر سکتے ہیں کوئی منع نہیں میرا بیٹا جو ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے میں اس کے لیے عمرہ کروں اگر اس نے وسیت کی ہے کہ میرا کرو اگر نہیں کی ہے تو اپنے لیے عمرہ کرو طواف کرو اور دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کو بھی ثواب دے دے کہتا ہے جی کہ اگر عرفات کے میدان میں ہم اپنے خیمے دور ہوں اور مسجد میں نہ جا سکیں پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ابھی سے ہمت نہ ہارو کوشش یہ کرو کہ عرفات میں میرا میں مسجد میں امام کے پیچھے نماز ہو تاکہ وہ عظیم جماعت اور خطبہ تمہیں بھی میسر آ سکے اور جیسے امام پڑھائیں جھگڑے میں نہ پڑھو اسی طرح نماز پڑھ لو اور اگر آپ دور ہیں اور اپنے خیموں میں ہیں تو ہر خیمے میں انشاءاللہ جماعتیں ہوں گی ہر خیمے میں علماء موجود ہوں گے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ایک مکتب میں پانچ پانچ آٹھ آٹھ ہزار حاجی ہوں گے تو یہ ناممکن ہے کہ وہاں کوئی عالم نہ ہو یا کوئی حافظ نہ ہو یا نماز پڑھانے والا نہ جانا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دونوں نوازیں ملا کے پڑھی ہیں بھی اور بھی اسی طرح مزدلفہ میں مغرب بھی اور عشاء بھی اگر آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے نہ سمجھیں کہ امام کے پیچھے پڑھے تو جیسے وہ پڑھائیں پڑھ لیں اور اگر اپنے اپنے خیموں میں پڑھے اپنے مسلک کے مطابق کوئی پڑھے تو اس کی مرضی ہے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے بھائی ہنفی مسلک میں طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے ان کے نزدیک تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی بہرحال اس کے لیے بہتر حل میں آپ کو بتاؤں کہ عربی کے اندر یہ مسئلہ لکھ کر یہاں کے دارالفتا کو بھیج دیں مکہ مکرمہ میں یہاں کے مفتی صاحب جو فتوا دیں گے اس میں عمل کر لیں پھر آپ قیامت میں میں گار نہیں ہیں میں نے زہر کے بعد چار طواف کے نفل جو تھے اکٹھے پڑے ہیں کوئی حرج نہیں افضل یہ ہے کہ ہر طواف کر کے دو رکعت پڑھو لیکن اگر کوئی آدمی دو تین چار طواف کٹھے کر لے اور بعد میں سب کی دو دو رکعت کر کے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں میری والدہ کا میں معذور تھی اور اس کی ویل چیئر جو تھی ہم سے گم ہو گئی مینا میں وہاں کوئی اور تھی جو ہم نے اٹھا لی تو بہرحال تم نے استعمال کر لی وہ تمہاری نہیں تھی یہ پتا کر لو کہ اگر وہ ہسپتال والوں کی تھی تو کوئی حرج نہیں اس کا استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں وہ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ مریض استعمال کرے اور اگر کسی اور کی ملکیت تھی تو اتنے پیسے خیرات کر دو اگر کوئی عمرے کرنے والا آیا حج کرنے سے پہلے اس کو پکڑ کے واپس کر دیا گیا تو اس پر کیا مجبور ہے وہ کیا کر سکتا ہے جب اللہ دوبارہ موقع دے تو پھر آگے حج کرے میری ہمشیرہ جو ہے وہ کمزور ہیں اور ضعیف ہیں تو تمام زیارت میں ان کو کرسی پہ بیٹھ کے کرا دوں کوئی منع نہیں کوئی حرج نہیں بالکل کرائے کے بعد ہندو جو ہیں ہمارے ملک میں وہ کہتی ہے کہ ہمیں زمزم دینا یا مدینے کی کھجور دینا تو کیا ہم دے سکتے ہیں مکے میں جو کافر رہتے تھے وہ زمزم نہیں پیتے تھے کیا پیتے تھے وہ اور مدینے میں جتنے کافر رہتے تھے وہ مدینے کی کھجور نہیں کھاتے تھے آپ ان کو ضرور دیں نیت یہ کریں کہ اللہ اس کی برکت سے ان کو مسلمان کر دے کہتے ہیں جی جب مکے سے ہم منا کے لیے جائیں گے تو احرام باندھنے کے بعد کوئی طواف نہیں اپنے گھر میں جہاں تمہارا مکان ہے احرام باندھ کے سیدھے منا چلے جائیں کوئی طواف نہیں کوئی رمل نہیں کوئی سائی نہیں کہتے جی اگر مجھے دم پر جائے اور دم کے پیسے جو ہیں بکرا خریدنے کے بجائے میں کسی مدرسے میں دے دوں وہ ناجائز ہیں دم پر جائے تو ایک بکری تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین